حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو تمام مسلمانوں کو چاہے وہ مشرق میں بسنے والی ہوں یا مغرب میں چاہے وہ شمال میں بسنے والی ہوں یا جنوب میں چاہے وہ جنگلوں میں آباد ہوں یا شہروں اور آبادیوں میں چاہے وہ ایسی زبان بولنے والی والے ہوں جن کو دوسرے خطے کے مسلمان نہ جانتے ہوں یا ان کا رہن سہن ان کا لباس ان کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ بالکل مختلف ہو لیکن اگر وہ اللہ کی ذات کی بدانیت کو مانتے ہیں اگر وہ اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ماننے والے ہیں اور ان کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تمام امت مسلمہ کو امت واحدہ قرار دیا ایک امت چاہے وہ کہیں رہنے والے اور بسنے والے وہ سب ایک ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواتیہم و تراؤنہم و تعاطفہم غمثل الجسد کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں اگر جسم میں پیر کے تلوے میں کوئی کانٹا چھپتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے آپ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں درد ہو یا اس کے سر میں درد ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا پورا جسم سو جائے صرف سر جاگتا رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تھوڑا یا کلفی نکل آئے تو انسان کے جسم کا صرف اتنا حصہ پریشان ہو اور باقی پورا جسم اطمینان سے سو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ نے ایک ایسی مثال دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کی جس کے ذریعے آپ نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں کسی خطے اور علاقے میں اگر مسلمان پریشان ہو تو پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کو اس دکھ اور درد کو محسوس کرنا چاہیے میں اپنے افسوس کا اظہار کن الفاظ میں کروں کہ ہم لوگ امن و امن اور آفیت کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم لوگوں میں سے اکثر اکثر افراد کو اکثر مسلمانوں کو اس صحیح صورت حال کا بھی علم نہیں ہے جو اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں کے مسلمانوں کی ہے جو مظالم ان کے اوپر جو مظالم اور جو دشواریاں ان کے اوپر ہیں ہم اور آپ بخوبی ان سے واقف بھی نہیں ہے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے ان کے دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے ہم کو پوری واقفیت بھی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ان کے شام میں زبردست مظاہر کے پہاڑ مسلمانوں کے اوپر توڑے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں کسی علاقے میں دو چار دس مسلمان شہید ہو جاتے ہیں فساد ہوا شہید ہو گئے کوئی اور معاملہ ہوا شہید ہو گئے تو پورے ملک میں ہمارے پورے ملک میں بے چینی پھیل جاتی ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ چند اپرادھ ہمارے سدما گو مسلمان بھائی شہید کر دیے گئے یہاں شہید کرنے والے مارنے والے لوگ بولتے ہیں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں لیکن ملک شام میں پچھلے تین چار سالوں میں چار لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے چالیس لاکھ مسلمان بے گھر کیے جا چکے ہیں چالیس لاکھ کی تعداد سے معمولی تعداد نہیں ہوتی چالیس لاکھ لوگ ان کے گھروں سے نکالے جا چکے ہیں اس وقت بھی وہاں صورت حال یہ ہے جو باہمی خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے وہ ظالم شیعہ حکومت جس کو تخت تخت اقتدار سے بے دخل کرنے کی کوششیں وہاں ہوئی ان ظالموں نے تمام سنی مسلمانوں کے اوپر اس طرح مذاہب کے باہر توڑنے شروع کر دیے کہ پچھلے تین چار سالوں سے مذاہب کا وہ سلسلہ روکے نہیں رک رہا ہے اتنے لاکھ مسلمان بے گھر کیے جا چکے کتنے شہید کیے جا چکے مسجدوں میں رات کی ظاہر ہو جاتی ہے جمعہ کی نماز کے وقت لوگ آتے ہیں وہاں مسجد میں نماز پڑھنے والے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نکال کر مسجد کو بند کر دیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو نکال کر لے جا کر مسجد سے باہر کسی کھلی جگہ میں آس پاس انہیں انہیں کے کے ماں گھر ہیں ان کی مائیں ان کی بہنیں ان ان کے کے کے بھائی گھر لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں کچھ کر نہیں سکتے اور اس کے بعد ان بچوں کو میدان میں لے جا کر کھلی جگہ میں لے جا کر گوڑیوں سے مار کر نہیں ان کو چھری سے بکری کی طرح جگہ کر دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کلمہ ہوئے مسلمان ان کو ہی بری طریقے سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا اور یہ مظالم دن دو دن کی بات نہیں ہے مہینے دو مہینے کی بات نہیں ہے پچھلے تین چار سال ہو چکے ہیں یہ مظالم یہ پہاڑ پر توڑے جا رہے ہیں خانہ جنگی کی وجہ سے اس وقت وہاں رضاؤں کی قلت ہو گئی ہے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ خرچ ہو چکا اب وہ خالی ہاتھ ہیں اور پیسہ بھی ہو تو وہ کہاں سے غذا حاصل کر سکتے ہیں پیسہ اگر موجود بھی ہے اور کوئی چیز خریدی جانے والی موجود نہیں ہے غذا کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ کہاں سے اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ان کو کھلا سکتے ہیں آپ دیکھیے انٹرنیٹ پر کیسی دردناک تصویریں ان کی آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوک سے بلا رہے ہیں ان کی پتنیاں ان کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی ہیں ان کے چہرے سوکھ گئے ہیں اور جھا گئے ہیں عورتوں کی ماں کی چھاتیاں خشک ہو گئی ہیں یہ صورت حال اس وقت وہاں ہے باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے اور جنگ کی صورت حال کی وجہ سے پورا ملک جزائی قلت کا شکار ہو چکا ہے اور وہ لوگ کسی بے کسی کے ساتھ زندگی گزارے دوسرے ممالک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جائیں تو کہا جائیں مسلمان ملکوں کی سرحدیں بھی ان کے لیے بند کر دی گئی ہیں ترکی کے لوگوں نے ایمانی غیرت پر ثبوت دیا بیس لاکھ مسلمان شام کے بیس لاکھ مسلمانوں کو اکیلے ترکی نے بنا دیے دوسرے مسلمان ملک اس سلسلے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے اپنے مفادات ہیں ان کی اپنی چاہتے اور خواہشات ہیں اس کے خلاف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے مسلمان ان کے بھائی مر جائے جب قوموں کے اوپر جب امتوں کے اوپر عیاشی مسلط کر دی جاتی ہے اور جب لوگ صرف اپنی خواہشات کے لیے جینا پسند کرتے ہیں جب لوگ اپنے نفس کی چاہتوں کے غلام بن جاتے ہیں اس وقت یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے مفادات کے لیے جیتے ہیں ان کو امت کی اور قوم کی اور دوسرے انسانوں کے اوپر ہونے والے کی کوئی پرواہ پرواہی رہتا ہے یہ حال ہے آپ نے تین کی صورت حال کو محسوس کیجیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ صرف اپنی تجارت میں اور اپنی دکان میں اور اپنے مکان میں اور اپنے اہل و عیال میں مشغول رہیے آپ یہ مت دیکھیے کہ میری میری بیوی میرے بچے میرے گھر کے لوگ اطمینان سے تو پوری دنیا اطمینان سے آپ محسوس کیجیے کہ آپ کے بچے ہی کی طرح لاکھوں بچے دنیا کے اندر اس وقت قلت کی وجہ سے مجبوری کی زندگی گزارے آپ محسوس کیجیے کہ جس طرح آپ کی بیوی ہے اسی طرح ان لوگوں کی بھی بیویاں ہیں جو وقت مارے عزت پر لڑ رہے ہیں اور ان میں سے نہ جانے کتنے شہید کیے جا چکے ہیں اور ان کی بیویاں بیوائیں ہو چکی ہیں ان کے پاس اس سخت سردی میں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے شام میں کتنی مائیں سڑکوں کے کنارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ عورتیں جن کے شوہر وقات پا چکے یہ شہادت کے مقام بلند پر کر دیے گئے وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر آتی ہیں اور ان کو سردی سے بچانے کے لیے اپنا جسم ان کے اوپر کر وہ پڑی رہتی ہیں لیکن صبح ہوتے ہوتے سب سردی میں اکڑ کر مر جاتی ہیں ان کے بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں صبح کتنی لاشیں وہاں سے اٹھائی جاتی ہیں عورتوں کی اور بچوں کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں ہم آپ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ہمارے چہروں پر مسکراہٹے ہیں ہماری دکانیں آباد ہمارے مکان آباد لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس وقت جو حالات مسلمانوں پر ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کلمہ کلمے کی نسبت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ ایمانی کیفیت کے لحاظ سے تو ہم سے کہیں زیادہ اونچے ہیں ایمانی بلندی کے لحاظ سے تو ان کا مقام ہم سے بہت اونچا ہے فلسطین کے لوگوں کو دیکھو وہ پچھلے پچاس ساٹھ سال سے قبل اول کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں پوری قوت کو لگا چکے ہیں ہم کو حفاظت نہیں ہو سکی لیکن وہ لوگ قبل اول کی حفاظت کے لیے کس طرح جان و مار کی قربانیاں دے رہے ہیں آپ پڑھیے ذرا اطلاق میں ابھی دو دن تین دن پہلے خبریں آئی ہیں کہ جو لوگ اسرائیلیوں سے لڑتے ہیں شہید ہو گئے ان کی ان کی جرت کی وجہ سے اسرائیل کے لوگ ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور ان کے گھروں کی شناخت کر کے ان کے بیوی بچوں کو ان کے گھر کے لوگوں کو زبردستی گھروں سے نکال کر ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے مسمار کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ان لوگوں کے مکانات ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑی بچوں کو بیواؤں کو وہ عورتیں جن کے سر کے اوپر مطلب مکان کی چھت کا سایہ ہے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے بے مددگار ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان شہیدوں کے بچیوں اور بیواؤں کو گھروں سے کھینچ کھینچ کر زبردستی نکالا گیا اور اس کے بعد ان کے مکانات کو گرا دیا گیا مقام وسلم کے ہو کو باندھا گیا تھا کے سفر کی تفصیل آپ نے پڑھی ہے اس مقام کے پاس نے کھدائی شروع کر رکھی ہے وہ مقام پروگرام اس وقت خطرے میں پتا نہیں کب وہ ختم ہو جائے گا اور کھدائی کی وجہ سے وہ منہدم ہو جائے گا اور گر جائے گا ایک سولہ سترہ سال کی نوجوان بچی کو قریب سے نو گولیاں مار کر فلسطین کی ایک بچی کو شہید کیا گیا اس بری طریقے سے کہ اس کے کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ کہا گیا کہ وہ چاقو لے کر اسرائیلیوں پہ حملہ کر رہی تھی اگر اس نے حملہ کیا بھی ہو تو کیا برا کیا ہے جب تم ان کے خاندان کے لوگوں کو مار چکے ہو جب تم ان کے سرزمین میں راجمانہ طریقے سے داخل ہو چکے ہو جہاز تمہارے رہنے کا کوئی جہاز نہیں پیدا ہوتا جہاز جانے کے لیے تمہارے تمہارے لیے کوئی عالمی قانون بھی تمہاری پشت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور تم وہاں جا کر ان کے اوپر مظالم جا رہے ہو ان کے گھر کے لوگوں کو ان کے سامنے شہید کرتے ہو ان کے بھائیوں اور بہنوں کا خون پی جاتے ہو ظاہر درندوں اور بھیڑیوں جیسا کچھ سلوک کرتے ہو تو کیا کوئی کوئی لڑکی کوئی بچی تمہارے اوپر چاقو بھی نہیں اٹھا سکتی ہے اس پوری طریقے سے اس کو شہید کیا گیا اس کے بعد اس کی لاش بھی اس کے وارثین کے حوالے نہیں کی جا رہی تھی ابھی کل یا پرسوں اس کی لاش کو حوالے کیا گیا لاش کیا تھی ٹکڑے ٹکڑے گوشت کے وہ حوالے کیے گئے یہ صورت حال ہے آپ دیکھیے دوسری طرف سعودی عرب میں کس طرح آج کے موسم میں ظالم شیو نے وہی شام اور ایران کے لوگوں نے کس طرح حاجیوں کو شہید کرنے کی کوشش کی یہ بات اب کوئی گھٹی چھپی نہیں رہ گئی ہے کہ دونوں ہاتھ میں جو حرم کعبہ میں پیش آئے ایک تو حرم کعبہ میں اور دوسرے مینا میں وہ واقعات کوئی اتفاقی واقعات نہیں تھے کوئی انہونی بات نہیں تھی پوری منظم سازش کے تحت وہاں اس طرح کے حادثات رونما کیے گئے اور اس لیے تاکہ حاجیوں کو شہید کیا جائے تاکہ وہاں آنے والے مسلمانوں کے اوپر وہاں آنے والے لوگوں کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا جائے اور اس وقت جو کچھ ایران اور سعودی عرب کے درمیان آپس میں کشیدگی بڑھ چکی ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حرمین شریفین کے سلسلے میں بھی یہ خطرہ ہو چکا ہے کہ ایران کی حکومت کے اس طرح کے ظاہر لوگ کہیں حرمین شریفین پہ چڑھائی نہ کرتے کہیں جنگ کی نوبت نہ آ جائے حالات اس سے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ کسی وقت بھی یہ خبر آ سکتی ہے کہ حجاز کے اوپر چڑھائی کر دی گئی ہے پورا سعودی عرب جو گھرا ہوا ہے وہ شیعہ حکومتوں سے گھرا ہوا ہے بحرین ہے اور یمن ہے اور عراق ہے اور ایران کی سرحدیں قریب میں ہے آپ دیکھ لیجئے پورا وہ نقشہ اٹھا کر آپ دیکھیے کہ سعودی عرب پورا منطقہ حجاز گھرا ہوا ہے اور کسی بھی وقت وہاں ایسے آلات پیش آ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں سب کا اپنا تبدیل پھیل سکتی ہے یہ صورت حال اور یہ تو میں بہت مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس سے کئی زیادہ سنگین حالات میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں میں یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مطمئن ہو کر زندگی مت گزاریے اب نارمل حالات دنیا میں نہیں ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بھائیوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے بنے آپ فضول خرچیوں سے الگ ہو کر اپنے بھائیوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے ان کی امداد کے لیے کوئی انتظام کیجیے وہ لوگ جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سب سردی میں مر رہے ہیں وہ لوگ جو غذائی قلت کا شکار ہیں وہ لوگ جو پیاس کی شدت میں مر رہے ہیں وہ جن کے پاس دشمنوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ ہتھیار کے لیے ہے وہ لوگ جن کے اوپر مضامین کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ آپ کے مرد ان کا اپنی بنتا ہے کیا آپ کی ہمدردی کے وہ حقدار نہیں ہے کیا آپ کے جو لفظ تسلی کے وہ حقدار نہیں ہے کیا آپ کی طرف سے ایمانی حکومت اور ایمانی بھائی چارے کے وہ منتظر نہیں ہے دنیا نے ان کو چھوڑ دیا ہے دنیا کے وہ قوانین جو پوری دنیا میں امن و امان کے قائم کرنے کے لیے بنائے گئے وہ اقوام متحدہ کا چاہ کر وہ عالمی حقوق انسانی کی تنظیمیں وہ سب خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہیں وہ سب دیکھ رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو کیا ایسے وقت میں مسلمان بھی اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیں گے کیا ایسے وقت میں ہم اور آپ بھی چلنے کی وحدت کی بنیاد پر اور پیغمبر کی نسبت کی بنیاد پر ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوں گے آج جو صورتحال ہے ایک طرف کہ ایسے مظاہر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی شادیوں میں کروڑوں روپے بیجا خرچ کیے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان اپنے شوق پر نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں نہ جانے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کے گھروں کی تقریبات میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گاڑیوں پر اور مکانات کی خوبصورتی اور آرائش کے اوپر خرچ کر رہے ہیں کیا یہ چیزیں اس وقت ہم کو دیکھ دیتی ہیں کیا ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے لیے یہ چیزیں وبال چار نہیں بنیں گی کیا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ایک طرف مسلمان بچے اور بچیاں غذائی قلت کی وجہ سے کھانے نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے مر رہے تھے اور دوسری طرف تمہاری شادی بیاہ کی تقریبات میں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے تھے ابھی دو مہینہ پہلے بمبئی میں شادی ہوئی ایک مسلمان شخص کے گھر میں ایک بھائی اس کی بیٹی کا نکاح ہوا ساڑھے تیئیس کروڑ روپیہ اس نے اپنی بیٹی کے نکاح کے اوپر خرچ کیا کیا خیرت و امیت مسلمانوں کے دلوں سے بالکل نکل چکی ہے تم اپنی بچیوں کو شادی کا شادی سے بنا ہوا پلنگ اور مسری تم جہیز میں دیتے ہو ایک طرف تم اپنی مسلمان بچی کو یہ جہیز دے رہے ہو اور دوسری طرف دوسری مسلمان بہنوں اور بچیوں کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے کیا یہ چیز مسلمانوں کے معاشرے اور سماج کی ہے میں آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بالکل بے لاب ہو کر کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو چند خوش نما باتیں کہہ کے خوش نہیں کرنا چاہتا بہت ہو چکی ہیں ایسی تقریریں جس سے آپ ماما اور سبحان اللہ کہہ چکے بہت ہو چکی ہیں ایسی باتیں جن جنہوں نے آپ کے مذہبی جذبات کو تسکین دے دی آج میں آپ سے وہ کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت دنیا کے حالات میں اور جو اس وقت اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے آپ غفلت سے اٹھو مسلمانوں ہو وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات سے پیدا کیے جائیں گے کہ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج جو وہ خاطر بفل سے زندگی گزار رہے ہیں آج وہ مسلمان جو صرف اپنے مفادات کے لیے زندگی گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کفر کی اندھیریوں میں ڈھکیل دیا جائے

ایمان اگر تم اپنے دینی تقاضوں کو اور دین کے مطالبات کو پورا نہیں کرو گے اگر تم ان کے پیر پھر جاؤ گے دین کی طرف سے تو یاد رکھنا اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ کافروں کے لیے سخت ہوں گے اور مومنین کے لیے رحم دل ہوں گے وہ ایمانی خیرت و حمیت رکھنے والے ہوں گے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حالات سے درد محسوس کرنے والے ہوں گے وہ دوسرے مسلمانوں کو قوت پر عام کرنے والے ہوں گے اللہ کے راستے میں وہ لڑیں گے وہاں یہ خاص حلام ہے اور کسی مرامت کرنے والے کی مرامت کی پروانی کریں گے ان کو اس کا خطرہ نہیں ہوگا کہ حکومت نے ہمارے سب قلم کر دیں گی ان کو اس کا خطرہ نہیں ہوگا کہ کون کیا کہے گا ان کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہوگا کہ ہم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا اس وقت جب کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہوں ان مسلحتوں کا شکار ہونا اس طرح کی باتوں اور اندیشوں میں مبتلا ہو کر بات کا اپنی زبان سے نہ کہنا اعلیٰ درجے کی خیالت بس شریف جرم ہے کہ وقت کو اللہ کے نام کا کلمہ بلند کیا جائے گا اور حق بات کہی جائے گی اور اگر افسا کہنے پر کوئی مصیبت آئے گی تو اس کا بھی جم کر مقابلہ کیا جائے گا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن جو بدری کا شکار ہو جائیں یا مسلحتوں کے پابند ہو جائیں ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں افسات کا اعلان کریں اسی طرح جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے حق کا اعلان کیا اور صحابہ نے اور تابعین نے اور ہمارے بزرگوں نے اور اللہ نے اور ہمارے علماء نے اور ہمارے مجاہدین نے اس لیے میرے بھائیوں آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حالات کے واقفیت حاصل کیجیے اور اپنے اندر ایمان غیرت پیدا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے وہ آخر الحمد للہ